ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ول یوم المعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور ول یوم المشہود سے مراد عرفے کا دن اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے جس پر سورج کا طلوع و غروب ہوا ہو اس دن میں ایک ایسی گھڑی ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں جو کوئی بندہ اپنے رب سے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس گھڑی میں جو کوئی مومن بندہ کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ اسے اس سے بچا لیتا اور پناہ دے دیتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتالیس یہ حدیث حسن ہے